عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم تو کل جو ہم نے ہماری کریمہ پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد تھا رب حضرت حضرت ابراہیم علیہ علیہ السلام السلام اور اسماعیل جب اللہ کو تدبیر کر رہے تھے اللہ کے حکم سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ربنا وجعلنا مسلمین ومن ذریتنا مسلمات لک وارنا مناسکنا وطب علینا انکا انت التواب الرحیم اور اس سے جو پہلے آئیتی کلمتی وَإِذْ يَرْفُعُ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ تو اس میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ بیت اللہ یا جس کو قابط اللہ بھی کھا جاتا ہے اس کو حقیقت میں تو حضرت آدم علیہ السلام ہی نے تعمیر فرمایا تھا لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عدم علیہ السلام کے زمانے تک کافی عرصہ گزر چکا تھا اور حوادث زمانی کی وجہ سے اللہ جس کو حضرت عدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا وہ زمانے کی گزرنے کی وجہ سے اور مرور ایام سے جو ہے نا وہ منہدم ہو گیا تھا تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ از یرفع ابراہیم القواعدہ تو اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ تعمیر نہیں فرما رہے تھے ابتدان یعنی ابتدان تو حضرت علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا تو بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ اس کی بنیادیں جو ہے یہ ہے اور آپ نے اسی کے مطابق اس کو دیواروں کو اٹھانا ہے تو تو اصلا ابتدا جو ہے نا اللہ کو تعمیر کرنے والا حضرت علیہ السلام ہی ہے لیکن یہ پھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ہے تو یہ اس وجہ سے ہے کہ آدم علیہ السلام نے اگرچہ تعمیر کی تھی لیکن وقت گزرنے کی وجہ سے زیادہ عرصہ گزرنے کی وجہ سے مرور ایام کی وجہ سے اور تعمیر کمزور ہو گئی تھی یا ختم ہو گئی تھی ضائع ہو گئی تھی منہدم ہو گئی تھی تو اس وجہ سے پھر اللہ نے نئے سرے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہی بنیادوں پر دوبارہ اس کی بنیادوں کو اٹھانے کا فرمایا اور پھر انہوں نے یہ دعائیں کی تو یہ جو آیت کریمہ کل ہم نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ تو پڑھ لیا تھا اور تشریف باقی رہ گئی تھی یہ جو آئے کریمہ وج ربنا وجعلنا مسلمین ربنا وجعلنی مسلم معنی یہاں تک کہ اے ہمارے پروردگار ربنا اے ہمارے پروردگار وجعلنا مسلمین وجعلنا مسلمین ہمیں اپنا فریضہ وجعلنا ہم نے بنایا مسلمین منا فرمان بردار منخا دینی یعنی مطیع فرمان بردار اے ربنا اے ہمارے پروردگار وجعلنا ہمیں بنایا ہے مسلمین فرمان کردار تابعدار منقادین مطیع لکا یعنی بنا لیجئے وجعل من ذریتنا اولادنا اور بنائیے ہمارے ذریت ہماری اولاد سے ہمارے اور پیدا کیجئے اور پیدا کیجئے بنائیے ہماری اولاد ہماری ضروریت سے اولاد یعنی اولاد میں سے امتن جماعتن یعنی ایک ایسی امت ایک ایسی امت جماعتن ایک ایسی جماعت مسلم لک جو آپ کی مطیع ہو آپ کا فرمان بردار ہو آپ کا تابع ہو وہ ملنے کہہ رہا ہے یہ جو من ذریتنا نام من ہے یہ تبعیزیہ ہے یہ جو من ہے یہ تبعیزیہ ہے وَأَتَا بِهِ لَتَقْوَزَمْ مِنْ قَوْلِهِ لَا يَنَالِ أَحَدَ الظَّالِمِينَ اور اس کو لا ينالو اهل الظالمين اللہ تعالیٰ کی اس قول اللہ ظالمین کی وجہ سے اس کو لے کر آئے ہیں یعنی لا ینال احد ظالمین قول خداوندی کی وجہ سے اس پا کا اضافہ کرنا پڑا وارنا اور ہمیں اور ہمیں سکھائیے وارنا علمنا یعنی اس کا معنی علمنا ہے اور ہمیں سکھائی ہے منا علم لمنا ارینا منا سکھلائی ہے علمنا بتلا دیئی ہے منا سکنا شراع عباداتنا او حجنا ہم کو اس ہم کو اس احکامی حج منا سکنا منا شراع عباداتنا او حجنا ہمارے حج اور عبادوں کے شراع یعنی حج اور عبادت کے احکام یہ ہمیں سکھائیے بتا دیجئے وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ أَنْتَ تَوَابُ الرَّحِيمِ اور ہمارے ہار پر توجہ رکھئے کیوں حقیقت اب ہی توجہ فرمانے والے ہیں و تو اور ہمارے ہار پر توجہ کیجئے توجہ رکھئے انک انت تواب بے شک آپ توجہ فرمانے والے ہیں سألاه التوبتا مع اسمتهما توازعا و تعلیما لذریتهما کہ رہا پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ دونوں پیغمبر ہے باوجود پیغمبر ہونے کے باوجود معصوم ہونے کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توجہ توبہ کا طلبگار ہے استغفار کے طلبگار ہے کہ آپ ہمیں توجہ کیجیے ہمیں معاف فرما دیجیے ہمیں معاف کیجیے باوجود او پیغمبر ہے باوجود کی او انبیاء ہے تب بھی جو یہ دعا فرما رہی ہے کیوں یہ اس وجہ سے ہے کہ ایک تو عاجزی کی وجہ سے کہ عاجزی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو یہ بات کر رہے ہیں یعنی باوجود اتنے اونچے مرتبہ ہونے کے باوجود اول العظم انبیاء ہونے کے باوجود اور معصوم ان یعنی الخطا معصوم ہونے کے باوجود جو ہے نا وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں اور استغفار کی معافی کی اور توجہ کی بات کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ یہ عاجزی کی وجہ سے ہے اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ تعلیم امام اور اپنے اولاد کو سکھانے کے لیے یعنی اپنے اولادین کو اپنے نسل کو اپنی امت کو سکھانے کے لیے کہ ہم انبیاء ہو کر ہم اللہ کی طرف سے مبوس ہو کر جو ہے نا اس طرح جب ہم کہہ رہے ہیں تو آپ کو بصری کے اولا جو ہے نا اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس ہی سے مدد مانگنی چاہیے اور اس ہی کی طرف لوٹنا چاہیے اور اس ہی سے ڈرنا چاہیے صلاح مع متحمہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سوال کیا توبے کا مع متحمہ باوجود معصوم ہونے کے کہ یہ کیوں اس طرح کیا عاجزی کی وجہ سے عاجزی کے اعتبار سے تعلیم تھی دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اولادے کو اپنے امت کو اپنی امت کو جو ہے نا تعلیم کے لیے کہ جب ہم اس طرح کر رہے ہیں تو آپ کو بطری کے اولا کرنا چاہیے اور اللہ ہی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے ربنا وبعث فیہم ای اہل بیت ربنا اے ہمارے پروردگار اے ہمارے پروردگار وبعث فیہم وبعث منا مبعوث کیجئے یا مقرر فرما دیجئے فیہم انہی اہلی اہل البیت انہی اہلی خاندان میں کس کو رسولم منہم رسولم منہم ایک پیغمبر جو انہی میں سے ہو من انفسہم وقد اجاب اللہ دعاہو بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قبول کیا ہے انہوں نے یہ دعا کی حضرت علیہ السلام نے کہ انہی میں سے جو ہے نا یعنی اولادہ میرے اولادہ ہی میں سے کسی کو رسول بنا کے بھیج دیجئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت میں شکل میں قبول فرمایا یعنی اس کی دعا کو قبول فرمایا وقد اجاب اللہ دعا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا محمد علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت میں شکل میں یتلو یتل ای القرآن القرآن یتلو علیہم کہ او یتلو علیہم جو ان کو آپ کی آیات یتلو علیہم آیات کا جو ان کو آپ کی آیات القرآن یعنی قرآن کریم جو ان کو آپ کی آیات یعنی قرآن کریم پڑھا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور ان کو کتاب یعنی القرآن یعنی قرآن کریم کی والحکمت اور احکام الہی ما فیه من الاحکام جو اس میں احکام ہے یعنی احکام قرآن ہے یہ کیا کرے اس کی تعلیم دیا کرے تو یزکیہم و یزکیہم اور ان ویزکیہم اور ان کو پاک کرے یتحیرہم من الشرک ان کو شرک سے پاک کرے ان کو شرک سے پاک کرے ان کو شرک سے پاک کر دے انکا انت العزیز الغالب الحکیم بے شک آپ بلا شبہ آپ العزیز انکا انت بے شک آپ العزیز طاقتور الغالب منا غالب الحکیم منا کامل الانتظام ہے یعنی آپ طاقتور اور کامل الانتظام ہے تو کل جس طرح بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ جو ہے نا یہ جو بات ہے کہ الائیمت من قریش تو یہ اسی وجہ سے کہ جب جزیرت العرب قریش اور آپ کے خاندان جو ہے نا وہ اس بات کی منتظر تھے کہ آپ کے خاندان والے آپ کے ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ آپ کے خاندان آپ کے ساتھ دے رہے ہیں تو پھر فتح مکہ کے موقع پر جو ہے نا اور لوگ جوک در جوک اور فوج در فوج جماعتوں اور گروہوں کی شکل میں اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو یہ ایک خاص مسئلات ہے قریش کے خلافت کے لیے کہ خلافت ان کے ساتھ خاص ہوگا کیوں اس وجہ سے کہ جس قدر ہمدردی دلسوزی اور غمخواری انہی میں ہے کسی اور میں اس کا بہت کم حصہ بھی نہیں اب جو اگلی آیت ہے پہلا اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا اس کی جو تشریح ہے وہ پڑھ لیتے ہیں ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ومن يرغب عن ملة إبراهيم اور کون ہے جو يرغب جو عن ملة ابراہیم اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے اعراض کرے الا من صفح نفسا سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو سوائے اس شخص کے جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں ان کو اپنے لیے چن لیا تھا انہو فی الاخرت لمن الصالحین اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا اب آتے اس آیت کی تشریح کی طرف ومن اي لا يرغب عن مله ابراهيم اور کون ہے ومن اي اور کون ہے اي لا يرغب عن مله ابراهيم یعنی کوئی نہیں ہے جو ملت ابراہیمی سے رو گرداری کرے لا يرغب ای ملت ابراہیم جو ملت ابراہیمی سے رو گردانی کرے اعراض کرے ما فی قیت رکوها اور اس کو چھوڑ دے الا من صفحہ نفسہو الا من صفحہ نفسہو مگر وہی جو اپنی ذات ہی سے احمق ہوگا یعنی بے اکوف اور احمق ہی اس طرح کرے گا جہل انہا مخلوق جہل انہا علحہ للہ یجب مخلوقات عبادته کہ جو اس بات سے جاہل ہو کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس پر اللہ یہ جو عبادت ہو اور اس پر اللہ کی عبادت فرض ہے او استخف بها او استخف بها یا اس نے اپنے آپ کو یا اس نے اپنے آپ کو یعنی اپنے نفس کو ذلیل کیا ہے اپنے نفس کو ذلیل کیا ہے یا مطلب ذلیل کیا ہے یا حقیر کیا ہے یا اس نفس کو جو انہوں نے ذلیل کیا ہے یا حقیر کیا ہے وَمْتَحَنَهَا وَمْتَحَنَهَا اور اس تفقدہ اپنے نفس کو اس نے حقیر کیا ہے ذلیل کیا ہے ومتحنہا اور اس کو ذلیل کیا ہے اور اس کو ذلیل کیا ہے ایک کمانا ہے ذلیل اور ایک کمانا ہے حقیر پہلے کمانا ہے ذلیل یہ جو پہلے نمبر پہ ہے استخفا اور امتحانہ کا معنی ہے حقیر تقریبا دونوں ہی مترادف الفاظ ہیں ولا قد استفیناه ولا قد استفیناه حالان حالانکہ ہم نے ان کو چنا ہے منتخب کیا ہے اخترنا ہو ہم نے ان کو چھانٹ لیا ہے فی دنیا دنیا میں برسالت قلت یعنی دنیا میں ہم نے ان کو مختار کیا ہے ہم نے انہیں چنا ہے ہم نے دنیا ہی میں پھر رسالت رسالت اور رف اللہ اور خالص دوستی کے لیے وَإِنَّهُمْ ان داموں فی الصَّالِحِينَ اور بلا شبہ اخرت میں بڑے لائق لوگوں میں شمار کیے جائیں گے بڑے نیک لوگوں میں شمار کیے جائیں گے بڑے اچھے لوگوں میں شمار صالحین نیکوکاروں میں متقین میں شمار کیے جائیں گے الذین لهم درجات جن کے لیے بڑے بلند اونچے درجات ہوں گے اب جو اگلی آیت کریمہ ہے اذ قال له ربه اسلم اذ قال له ربه اسلم جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا اذ قال له ربه اسلم جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ اسلم سر تسلیم خم کر دو سر تسلیم خم کر دو قال اسلمت لرب العالمین تو او فوراً بولے میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہے یہاں میں جو اس آیت کریمہ میں اسلم کا لفظ استعمال ہوا ہے اسلم یعنی اور اس کا ترجمہ ہم نے کیا سر تسلیم کم کرنے سے یہاں پہ جو سر تسلیم کرنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے اسلام کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا لغوی معنی معنی لفظی جو ہے نا وہ سر جھکانے کے ہے اور کسی کے مکمل فرمان بردار ہو جانے کے ہے اور ہمارا جو دین اسلام ہے ہمارا جو دین ہے اس کا نام بھی اسلام اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا منشا اور تقاضا مقصود یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہو یا جس بھی عمل کا ارادہ رکھتا ہو یا جس بھی عمل کو شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے اس عمل کو اپنے اس فعل کو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تابع بنائے یعنی جو کام کرنے جا رہا ہے اگر وہ صحیح ہے منکرات میں سے نہیں ہے تو اس کو کر دے شروع کر دے اور اگر وہ کام منکرات میں سے ہے تو اس کو شروع نہیں کرنا چاہیے اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے اس فعل کو چھوڑ دینا چاہیے تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی سے مسلمان تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی سے مسلمان تھے تو اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے نا ان کا ایمان ایمان لانے کے تلقین یا مسلمان ہونے کی تلقین ان کو نہیں ہے بلکہ یہ جو یہاں پہ اسلم ہے اس کا معنی اسلام لانا نہیں ہے اور اگلی جو ایسی کلمہ ہے جو عام پڑھیں گے ان اللہ الا وانتم مسلمون یہاں پہ جو مسلمون ہے اس میں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت ہے اپنے اولاد کے لیے امت کے لیے تو وہاں پہ اسلام کے مفہوم میں اسلام کے معنی میں جو ہے نا دونوں باتیں داخل ہیں یعنی دین پر ایمان رکھنا بھی اور اس کے بعد اللہ تعالی کے ہر ہر حکم کی تابرداری فرمان برداری بھی کرنی ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ دوسری جگہ مسلمون کا لفظ استعمال کیا گیا اور یہاں پہ جو اسلم ہے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ وہ پہلے سے مسلمان تھے اس اسلم سے مسلمان ہونا مراد نہیں ہے اب آتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ اور تحقیق اور تحقیق ہم نے وَذْكُرْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ عَسْلِم وَذْكُرْ یعنی آپ یاد کیجئے آپ یاد کیجئے اس وقت کو آپ یاد کیجئے اس وقت کو اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ عَسْلِم جب اس کو پروردگار نے کہا اسلم تم تسلیم تم سر تسلیم خم کر دو تم سر تسلیم خم کر دو اس قال له رب جب اس کو پروردگار نے کہا جب اس کو پروردگار نے کہا اسلم تم سر تسلیم خم کر دو انقد للہ و اخلص لہو دینک انقب للہ واخلص له دینک یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور ان کے لیے دین کو خالص کرو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور ان کے لیے دین کو خالص کر لو قال اسلم تو العالمین تو عرض کیا کہ میں تو رب العالمین پروردگار کا اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار ہوں تابع ہو اب جو اگلی آیت کریمہ ہے اس اس کی کا ترجمہ پڑھتے ہیں ایسی بها ابراہیم بنی ہی اور اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی یعقوب اور یعقوب نے بھی یا یا ان اللہ لکم اپنے بیٹوں کو اے میرے بیٹو یا یا اے میرے بیٹو ان اللہ لکم الدین اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے منتخب فرما لیا ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون لہذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو تم مسلمان ہو تو جس طرح کہ پہلے بتایا گیا یہاں پہ جو مسلم ہے یہ چونکہ اپنے اولاد امت کو وصیت ہے تو یہاں پہ جو مسلمان ہونا مراد ہے اور پچھلی جو ایسی کریمہ تھی اسلم وہاں پہ سر تسلیم خم کر دو اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے سے مسلمان تھے اگر اسلم ربہ اس قال ربہ اسلم اگر ہم یہاں پہ اسلام والا منا لیں گے تو یہ نہیں لگتا تو وہاں پہ اس کا معنی کریں گے سر تسلیم خم کر دو اور یہاں پہ اس جگہ میں وَأَنْتُمْ مسلمون میں جو ہے نا اس کا معنی کریں گے کہ تم مسلم ہو وَوَسَعَ کراچین اوسا یعنی ایک کراچی میں جو ہے نا اوسا بھی ہے اور وصیت کی اور وصیت کر گئے بیہ بالملت مل یعنی اسی ملت کی اسی ملت کی ابراہیم بنی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو و یعقوب اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی بنی ہی اپنے بیٹوں کو کیا قال فرمانے لگے یا بنی یا اے میرے بیٹو ان اللہ استفا لکم الدین کہ اللہ نے تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے اس دین کو دین اسلام کو فلا تموتن الا مسلمون تو اس وجہ سے تو اس لیے اس دین یعنی دین اسلام کو تم بجز اسلام کے اور کسی عالت پر مت دینا نہا الى اسلامی موت کہ اسلام کو چھوڑنے سے اس میں ممانعات ہے اور اسلام پر مرتے دم تک ثابت رہنے کا حکم ہے کیوں ہو گیا اور ہمارا سبق بھی یہاں تک تک گیا اگر کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو پوچھ سکتی ہیں تو کل انشاءاللہ اللہ اگر زندگی باقی رہی تو اگلی جو آیا کریمہ ہے اس کو پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ